طلاق کی دھمکی خواتین میں قرآن عظیم پر عمل کرنے کی اس تحریک کا مقصد اپنی زندگی کی ہر چیز کو اللہ کی پسند کے مطابق بدلنا ہے یہ دعوت دنیا میں جنتی زندگی گزارنے کی دعوت ہے یعنی قرآن کریم کی آیت آیات کو عملی شکل دینے کی دعوت ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ محض تلاوت پر اکتفا نہ کریں تلاوت کی اور بس قرآن مجید بند کیا اور یوں آیتوں کو بھی بند کر دیا قرآن کی آیتوں کا عملی صورت دینا ہر مسلمان کا فرض ہے تاکہ ان آیتوں سے دل دھڑکیں اور اعضاء و جوارح اس کے مطابق کام کریں جب ہم قرآن کے مطابق عمل کریں گے تو یہ کتاب ہمارے دلوں کی بہار بن جائے گی اور ہمارے سارے دکھ اور غم جاتے رہیں گے اب ہم قرآن کریم کی ایک آیت پر عمل کا حقیقی زندہ تجربہ بیان کرتے ہیں اس تجربے میں عورتوں کے ایک گروپ نے حصہ لیا ان عورتوں کو اس بات کی تعلیم و تربیت دی گئی کہ انہیں آیت قرآن پر کس طرح عمل کرنا ہے اس تجربے کے مفید اور دور رس نتائج نکلے آئیے اس تجربے کی تفصیلات دیکھتے ہیں طلاق ایک ایسا خطرناک اور تباہ کن اقدام ہے جس سے پل بھر میں ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے خوشی و مسرت غمی اور دکھ میں بدل جاتی ہے طلاق پرسکون اور مستحکم خاندان کو اکھیڑ کر رکھ دیتی ہے طلاق معاشرے میں سیاہ دھبے چھوڑ دیتی ہے بیوی کا مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے بچے الگ حیران و پریشان ہوتے ہیں ماں کے ساتھ رہیں تو باپ کی شفقت و نگرانی سے محروم باپ کے پاس رہیں تو ماں کی ممتا اور مہربانی سے محروم خاوند الگ پریشان اور مغبت الحواس ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے وہ اس پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اسی ادھیڑ بن میں رہتا ہے کہ نئی شادی کر لے یا کچھ عرصے کے لیے رک جائے بہت سے باپ اپنی اولاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور انہیں یوں بھول جاتے ہیں جیسے ان کے بچے تھے ہی نہیں مشکلات کا ایک ایسا چکر چل پڑتا ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا یہ مشکلات دنوں اور مہینوں میں ختم نہیں ہو جاتیں بلکہ سالہ سال تک رہتی ہیں معاشرے کو طلاق کی وجہ سے کئی مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے گھر نحوست کدے بن جاتے ہیں اور عدالتوں میں معاشرے کی معزز خواتین و حضرات ذلیل و خوار ہوتی ہیں گھروں کے پردے کی باتیں عدالتوں میں برسر عام بیان ہوتی ہیں تو رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا خود میاں بیوی ہر سننے اور دیکھنے والے کے لیے اپنے راز بیان کرتے ہیں بچوں کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوتا وہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی دونوں کی شفقت و پیار سے محروم ہو جاتے ہیں نہ باپ سے بات کر سکتے ہیں نہ ماں سے اگر ماں کے پاس رہ رہے ہیں تو انہیں ان کے باپ سے بات تک نہیں کرنے دیتی اور اگر وہ باپ کے پاس رہ رہے ہیں تو انہیں ان کی ماں سے بات کروانی یا ملاقات کا روادار نہیں ہوتا طلاق کے اس بھیانک مسئلے کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رکھ دیا ہے افسوس کہ ہم کتاب اللہ کے الفاظ کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں مگر ان پر عمل نہیں کرتے ہم نے مسجد میں ہفتہ وار درس قرآن کے دوران اس پیچیدہ اور مشکل مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی مسجد میں ہم تمام عورتوں نے عہد کر رکھا تھا کہ ہم جس زوال و پستی کا شکار ہیں اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آیت قرآنی کے ذریعے زوال کے گڑھے سے نکلے چنانچہ اس عہد کو وفا کرنے کے لیے جب اگلے ہفتے کے لیے قرآن کریم کی آیات کا انتخاب کرنے کا مرحلہ آیا تو ہم نے ایک بار پھر یہ کہا کہ قرآن کریم کی آیات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی خواہشات اور اپنے ماحول کی بندشوں اور رسموں کی پرواہ نہیں کریں گے اس مرتبہ ہم نے اس ارشاد ربانی کے بارے میں طے کیا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا سورة الطلاق فرسٹ آیت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے اللہ ایک یا کسی سریح برائی کی مرتکب ہوں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے آیت کی تلاوت کے بعد جب اس کی تفسیر بیان ہوئی تاکہ خواتین کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس آیت پر کیسے عمل کرنا ہے اور آیت کے ذریعے اللہ کے واضح حکم کو کیسے نافذ کرنا ہے تو درس میں شامل ایک خاتون نے پکار کر کہا ذرا ٹہریے آپ لوگ کیا بات کر رہی ہیں کیا اس عورت کے لیے جس کا خامن اسے طلاق دے دے ضروری ہے کوئی عدت کے عرصے کے دوران اپنے خاوند کے گھر میں ہی ٹھہرے میں نے اس خاتون پر واضح کر دیا کہ متلقہ کے لیے عدت خاوند کے گھر میں گزارنے کا حکم اللہ رحمان و رحیم نے دیا ہے تاکہ اس دوران موافقت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے میاں بی اپنے گھر میں ایک ساتھ رہیں اور اپنے اپنے اہل خاندان کی مداخلت سے محفوظ رہیں تو شاید ان میں سازگاری پیدا ہو جائے اور وہ اثر نو خیر و عافیت کے ساتھ رہنے لگے بیوی کا گھر سے نکل جانا یا اسے نکال دینا اشتعال کا سبب بنتا ہے جس سے بہتوں کی دلوں کو تپش و حرارت پہنچتی ہے غصہ نفرت اشتعال مخالفت اور شکوہ و شکایات کا ماحول شیطان کے لیے موسم بہار ہوتا ہے معاملات کی باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو علیحدگی اور جدائی تک کی نوبت پہنچ پہنچ جاتی ہے یوں شیطان کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہتی میری یہ وضاحت سن کر سوال کرنے والی خاتون نے بتایا ہائے میری بدبختی و بد نصیبی کہ دین اسلام سے ناواقفیت میرے گھر کے اجڑنے کا سبب بنی قرآن کریم سے میری لاغلمی نے میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دیا میرے خاوند اور میرے درمیان معمول سا اختلاف ہوا بات بالکل چھوٹی سی تھی اس بات سے میرا خاوند مشتعل نہ ہوتا مگر میں نے بلا وجہ کچھ ایسی باتیں کر دیں کہ اس کا غیظ و غضب اپنی انتہا کو جا پہنچا غصے کے سبب میرا شوہر ہوش و حواس میں نہ رہا اور اس نے طلاق کا لفظ بول دیا یہ لفظ سنتے ہی میں نے جلدی سے اپنا سامان باندھا اور گھر سے نکل پڑی دل درد سے لبریز تھا اور آنکھیں آنسوں سے میں جوں ہی اپنے میکے پہنچی تو میری کہانی سن کر میرے مائکے کا ہر فرد میرے خاوند سے میری توہین کا بدلہ لینے کے لیے بتاب تھا میرے خاوین نے مجھے کہلا بھیجا کہ گھر چلی آؤ مگر میں نے اس کی پیشکش حکارت سے ٹکرا دی یوں میرے نفس نے میری انانیت نے مجھے غور و فکر اور درست فیصلہ کرنے سے محروم کر دیا آپ نے جو آیت ابھی پڑھی ہے میں یہ آیت کئی بار پڑھ چکی ہوں مگر افسوس کہ میں نے اسے سمجھنے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کی مجھے نہ اس کی سمجھ آئی اور نہ میں نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش کی عدت گزرنے کے بعد ہم میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی عدت کے دوران اپنے گھر سے نکلنے کے گناہ کا ارتکاب بھی کیا میں خاوین سے بھی محروم ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے صاف اور واضح حکم کی مخالفت کا گناہ بھی مول لیا اس گمزدہ خاتون نے زار و قطار ہوتے ہوئے کہا ہائے میری شامت و بدبختی میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کیا آپ لوگوں نے کتاب اللہ پر عمل کا جو عہد کیا ہے اس پر مہربانی فرما کر سختی سے کاربند رہنا یہ دکھ بری داستان سن کر ہم نے ایک بار پھر آیت کریمہ پر عمل کرنے کی پختہ عہد کی تجدید کی اور پورے عزم کے ساتھ اس راستے پر گامزن رہنے کا عہد کیا کچھ عرصے بعد ہم نے بہنوں سے طلاق کے بارے میں ارشاد رب العزت پر عمل کرنے کے تجربات سننے کا ارادہ کیا ایک بہن نے کہا جب سے میں نے مولا کریم کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ میرے قول و فعل پر آیت کریمہ ہی کی حکمرانی ہوگی تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتی رہتی تھی کہ جب حقیقی عمل کا موقع آئے تو اللہ مجھے استقامت دینا تاکہ میں عملاً قرآن کے مطابق اقدام کروں میرا خامن جذباتی آدمی ہے اکثر غصے میں آ کر اور فول بکنے لگتا ہے آیت کریمہ پر عمل درآمد کے دور سے پہلے تو میں بھی مشتعل ہو جاتی اور اسے ترکی بترکی ترکی جواب دیتی میں برداشت نہ کر دی ہم ہاں، میاں بیوی کی حالت دیکھ کر ہمارا چھوٹا بیٹا ہمیں دیکھتا چپ چاپ رہتا صدمے سے کچھ نہ بولتا ہم میاں بیوی اس کیفیت میں ایک دوسرے کی بات نہ سنتے اور ہر کوئی اپنی بات پر اصرار کرتا یہ منظر اب پھر سامنے آیا لیکن اب میرے دل کی کیفیت بدل چکی تھی میں نے اللہ سے لو لگائے رکھی اور قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا آج میری کوشش یہ ہے کہ میں خاوند کو مشتعل نہ کروں مجھ پر بے چینی اور قراری کی ایک عجیب کیفیت تاری تھی میں چاہتی تھی کہ گھر سے نکل کر اپنے گھر کے قریب واقع مسجد میں چلی جاؤں مسجد ہی کو میں اپنی پناہ گاہ اور سکون و قرار کی جگہ سمجھتی تھی کبھی یہ خیال آتا کہ اپنی کسی مسلمان بہن کے پاس چلی جاؤں تاکہ وہ ہمدردی کے چند بول بول کر مجھے تسلی دے اور میری ڈھارس بندائے اور یوں میرے دل کو سکون اور ٹھنڈک نصیب ہو میری حالت تو یہ تھی ادھر میرا خاوند آپے سے باہر ہو رہا تھا غصے کے مارے اس کا برا حال تھا اس کی غضب آلود باتوں سے محسوس ہوتا تھا کہ مجھے طلاق دینے کے بارے میں سوچ رہا ہے کئی بار خاوند کو جواب دینے کا شیطانی خیال دل میں آیا مگر میں نے ہر بار اپنے اوپر قابو پا لیا میں نے اللہ کا ذکر اور اس کی تصویر و تقدیس شروع کر دی میں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتی رہتی کہ اگر خدا نخواستہ میرے خاوند نے طلاق کا لفظ مجھ سے نکال ہی دیا تو پھر مجھے خاوند کے گھر میں یہیں رہنا ہوگا میں تو چاہتی ہوں کہ مسجد میں جاؤں وہاں ہفتہ وار درس قرآن سنوں عدت کے دوران تو میں گھر میں گھر سے باہر نہ نکل سکوں کیا میں درس قرآن کی مسجد سے بھی محروم ہو جاؤں گی یہ خیال میرے لیے سوہان روح بن رہا تھا اللہ کے گھر میں جا کر تو ہم پاکیزہ فضاؤں میں قرآن مجید کی آیات سمجھتی ہیں اور پھر ان پر عمل کا اقرار کر کے وہاں سے باہر نکلتی ہیں میرے لیے عدت گزارنے کے لیے اپنے خاوند کے گھر میں یوں پابند ہو کر رہنا کہ درس قرآن سننے کے لیے مسجد بھی نہ جا سکوں بے چینی کا سبب بن رہا تھا درس قرآن کے حلقے نے تو میری زندگی کو ایسی تابندگی بخشی تھی جس کا میں اس سے پہلے تصور و احساس بھی نہ کر سکتی تھی میں کثرت سے قرآن پڑھا کرتی تھی مگر اللہ کا کلام میرے گلے سے نیچے نہیں اترتا تھا میں تصورات کی دنیا سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بچے نے اپنے باپ پر نظریں گاڑی گاڑ رکھی ہیں وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ وہ بھی امی کی طرح خاموش ہو جائیں میں نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ خامد کو پرسکون کر دے آہستہ آہستہ میرے شوہر کے غصے کا پارا نیچے اترنے لگا اور وہ خاموشی سے اپنے کام کرنے لگا پھر بیٹھ کر استغفار پڑھنے لگا جب کہ میں اپنی جگہ سے نہ ہٹی تصویر و ذکر میں مشغول رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی بعد میں جب گھر میں محبت و سکون کا دور دورہ ہو گیا اور غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میرے خامد نے کہا میں بہت معذرت خواہ ہوں مجھے برابر اس بات کا اندیشہ رہا کہ تم میری باتوں کا حسب عادت تابڑ توڑ جواب دو گی آج طلاق کا لفظ میرے ہوٹل کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا میں حیران ہوں کہ آج تم نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا پہلے تو تم کہتی تھی کہ مجھے طلاق دے دو مگر میں نہیں دیتا تھا آج میں نے سوچ رکھا تھا کہ تمہاری طرف سے طلاق کا مطالبہ ہوتے ہی میں طلاق سے طلاق دے دوں گا تم نے آج حسب معمول طلاق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا میں نے جواب دیا میرے رب نے مجھے اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے احکام کے ذریعے ادب سکھا دیا ہے میں پہلے سوچا کرتی تھی کہ طلاق سے مجھے آزادی مل جائے گی مگر میری سوچ اللہ کی کتاب کی عملی تعبیر سے اکثر متصادم تھی اس بہن نے اپنی یہ داستان سنا کر ہمیں بتایا اس دن کے بعد سے اب تک ہم گھر میں خوش و خرم پیار و محبت سے رہ رہے ہیں ایسا اتفاق امن و سلامتی اور سکون و اطمینان ہمیں اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا شکر ہے کہ میری زبان اس دن قرآن کی برکت سے بند رہی اور میں نے کہیں خاوند سے یہ نہیں کہا کہہ دیا کہ مجھے طلاق دے دو پہلے مجھے شیطان طلاق کو خوشنما بنا کر پیش کرتا تھا وہ اسے میری آزادی قرار دیتا تھا جب کہ فی الحقیقت طلاق تو پابندی ہے اس واقعے کے بعد میرے خاوند میں بھی کافی تبدیلی آ چکی ہے اس کا رویہ بہت کچھ بدل گیا ہے اس نے اپنے غیظ و غضب اور نفرت و عنات پر قابو پا لیا ہے کیونکہ میرے پرسکون رد عمل پر اسے کافی کچھ معذرت کرنا پڑتی تھی میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے میرے لیے قرآن سمجھنے کا کام آسان کر دیا اسی نے ہمیں قرآن کے مطابق رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی شکر گزاری بھی اسی مہربان کی توفیق سے ممکن ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس کی کتاب قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کرنے کی برکت سے میرا گھر بربازی سے بچ میرا گھر بربادی سے بچ گیا جب یہ بہن اپنا واقعہ سنا چکی تو ہلکے درس میں موجود خواتین میں سے ایک خاتون نے بات کرنے کے لیے اپنا سر اٹھایا لیکن پھر شرما کر جلدی سے نیچے کر لیا تھوڑی دیر تک وہ اس کشمکش میں مبتلا رہی پھر ہمت کی اور بات کرنے کی اجازت طلب کی اجازت ملنے کے بعد اس نے بتایا میرا خاوند دل کا اچھا ہے مگر ہے غصے والا اپنے فیصلوں میں جلد باز اور اجلت پسند مجھے بھی اس سے کچھ کچھ نفرت تھی اگر وہ میرے خلاف ایک بات کرتا تو میں اس کے خلاف دس باتیں کرتی میں اس کو ہر کام پر ٹوک دیتی اور اسے شدید تنقید کا نشانہ بناتی وہ اگر مجھے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا تو میرے رد عمل کے بعد اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کا واسطہ کسی چٹان سے پڑا ہے ایک روز ہمارے درمیان کلامی نے شدت اختیار کر لی بک بک اور جھک جھک کے ایک ایسی ہی دورے کے بعد اس نے مجھے آواز دی میں سمجھی کہ شاید میرے ساتھ صلح صفائی کرنا چاہتا ہے میں نے اس کی طرف توجہ کی تو میرا نام لے کر کہنے لگا تمہیں طلاق ہے میں نے کہا کیا تم کیا کر رہے ہو میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے پانچ بچے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا طلاق کا لفظ تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا ہے میری ان باتوں کا اس پر بالکل اثر نہیں ہو رہا تھا گویا میرا چیخنا چلانا بے سود اور فضول تھا میں جلدی سے اپنے کمرے کی طرف لپکی اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے سوٹ کیس میں خاص خاص کپڑے رکھنے لگی اس دوران بچے رو رہے تھے چلا رہے تھے ان کی رونے کی آواز سن کر سنگ دل سے سنگ دل شخص کا دل بھی پسیس جاتا میں نے اپنا سوٹ کیس بند کیا تو اس کے ساتھ ہی ظالم شخص کی طرف سے اپنے دل کو بھی بند کر لیا جو ہی میں نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے اس حکم نے باہر جانے سے روک دیا ولا یخرجن اور نہ وہ خود نکلیں میں دروازہ بند کر کے کمرے میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی یا اللہ اب میں کیا کروں میں مسلسل رو رہی تھی میرے پاس میرے بچے بیٹھ کر مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے وہ میرے آنسو پہنچ رہے تھے جب مجھے قدر سکون ہو گیا تو خامین کمرے کے دروازے کے پاس آ کر کہنے لگا تم گئی کیوں نہیں کیا میں نے تمہیں طلاق نہیں دے دی میں نے اس سے بڑے انکسار سے کہا ایک بہت بڑی چیز مجھے جانے سے روک رہی ہے اس نے تمسخر کرتے ہوئے کہا یہ بہت بڑی چیز کیا ہے میں نے کہا اللہ اللہ نے اپنی ایک آیت کے ذریعے مجھے جانے سے روک رکھا ہے خاوند بولا اب تم قرآن کی بات کر رہی ہو تم جب پہلے میری حکم عدولی کرتی تھی اور میرے حقوق کو نظر انداز کرتی تھی تو اس وقت تمہیں قرآن یاد نہیں آتا تھا اب تم ایک طلاق یافتہ عورت ہو اور تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں میں نے جواب دیا یہ تو آپ کہہ رہی ہیں اور اس گھر کا مالک کچھ اور کہہ رہا ہے وہ تو طلاق دینے والے مردوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے لا تخرج ہن بیو ہن ولا یخرجن نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے اللہ کا یہ حکم مجھ پر بھی نافذ ہے اور آپ پر بھی میرے لیے اتنی سزا کافی ہے جو میں نے قرآن کے مطابق نہ چل کر پالی ہے جب میرے خوابین نے دیکھا کہ میں یہاں ہی رہنے پر بزد ہوں تو اس نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا فیصلہ کر لیا اپنے خاوین کے ساتھ طلاق کے بعد رہنے کے قرآن حکم پر عمل کرنے کا خوشگوار نتیجہ یہ نکلا کہ میرے خاوند نے میرے ساتھ بول چال شروع کر دی آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے اور ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرنے لگے ایک ماہ کے بعد ہی گھر سکون و قرار اور محبت و پیار کا گہوارہ بن گیا میرے خاوین نے طلاق سے رجوع کر لیا تھا اس کے اس اقدام نے میری مسرتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا میری دعائیں رنگ لائیں اور قرآن کی برکت سے میری زندگی میرا گھر میرے بچے میں اور میرا خاندان ایک بہت بڑے معاشرتی المی سے بچ گئے میرے بچے بھٹکنے اور نفسیاتی مریض بننے سے بچ گئے میں بےحد خوش و خرم ہوں اور کہتی ہوں کہ میرے سچے دانا رب نے کس قدر درست فرمایا تھا لعل اللہ دسو بعد لک امرا شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے صورت اللہ فسٹ میری عزیز بہنوں میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے پر بہت خوش ہوں میرے مشکل دن گزر گئے میری اب یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ممکن طرح اپنے خاوند کو خوش کروں اور اس کے کھانے پینے لباس اور راحت اور آرام کا خیال رکھوں مجھے افسوس ہے کہ پہلے میرا طرز عمل درست نہیں تھا مجھے اپنے سابقہ رویے پر سخت ندامت ہے میں اس قصور و کوتاہی کی تلافی کے لیے خامین کی زیادہ خدمت کرتی ہوں نوافل اور استغفار کرتی ہوں میں دعا کیا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے اتنی فرصت دے کہ میں اپنی خدمت و محبت سے اپنے خامین کا دل جیت لوں وہ فی الحقیقت ایک اچھا آدمی ہے وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی شرافت کو اس کی کمزوری نہ سمجھوں یہ ہے میرا واقعہ اس وقت ہمارے تعلقات بہت اس وقت ہمارے تعلقات بہت زیادہ خوشگوار ہیں ہم میں جو محبت رواداری اور ہم آہنگی اس وقت ہے وہ پہلے اس وقت ہے وہ پہلے کبھی نہ تھی پاک ہے اللہ انسانوں کو پیدا کرنے والا نفس انسانی کو جاننے والا اس لیے اس نے یہ حکم دے دیا کہ مطلقہ خاتون اپنے گھر میں خوندین کے ساتھ رہے تاکہ عدت کے دوران میں اس مسئلے کا کوئی خوشگوار و پسندیدہ حل نکل آئے میں اپنی بہنوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر کسی بہن کو خدا نخواستہ ایسی صورتحال سے دو چار ہونا پڑے تو گھر سے نہ نکلے اپنی نفسانیت و دانانیت کو ترجیح نہ دے اپنی نفسانیت و دانانیت کو ترجیح نہ دے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکیمانہ حکم کو موقع دے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے عورتوں کو ایسے مواقع پر اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہی عزت سمجھنا چاہیے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے خود ہی اپنے گھر کو برباد کر لینا کہاں کی دانش مندی ہے یہ تھا اس متاثرہ خاتون کا واقعہ میں نے یہ سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا کیا عظمت ہے آیات قرآن کی ہم نے جب اپنے ہفتہ وار درس قرآن میں تجربات سنی دیکھے تو اللہ حکیم کی حکمت اور اللہ علیم کے علم پر ہماری ایمان میں اضافہ ہوا اللہ سبحانہ ہوں تنہا اس بات پر قادر ہے کہ ہماری جہالت اور ناسمجھی سے جنم لینے والے تمام مسائل حل کر اللہ کی مضبوط رسی ہمیں جہال جہالت کی تاریکیوں سے علم و دانش کی روشنی میں لے جانے کے لیے کافی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم آیت قرآن کے مطابق چلیں اور ہمارا رد عمل اللہ رحمان کے احکام کے مطابق ہو یہ تو چند ایک مثالیں دی ہیں قرآن مجید کے درس اور ہر ہفتے کے لیے ایک آیت کا انتخاب اس کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کا پختہ عہد جاری ہے ہم نے اللہ کی کتاب کے مطابق چلنے کی کئی خوشگوار تجربات و مشاہدات سنیں جن کے نتیجے میں گھر سکون کا گہوارہ بنی گہوارہ بنی اہل خانہ نے اطمینان اور سکینت کے ماحول میں زندگی گزارنی شروع کی یہ سب نتیجہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا اس کے مطابق چلنے کا اور قرآن کے احکام کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کا